حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال اختیار کرو اور سیدھے رہو تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا حاضرین نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی نہیں فرمایا مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل میں چھپا لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو ایک